پوری ہسٹری میں تمام ریفارمر پوری ہسٹری میں تمام ریفارمرس تمام تھنکرس کا آپسن کیا تھا پرفیکٹ سوسائٹی آئیڈیل سسٹم یہ بہت ہی رانگ کانسیپٹ ہے یہ خدا کے کرشن پلان کو نہ جاننے کی وجہ سے ہے آپ کے مائنڈ میں بھرا ہوا ہے ایک آئیڈیل ورلڈ کا نقشہ لیکن وہ اس لیے نہیں کہ اس دنیا میں ہم اچیو کر سکتے ہیں اس کو وہ صرف اس لیے ہے کہ ہم یہاں وہ کام کریں جس سے ہم اس کے لیے ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بن سکیں جیسے ایک اسٹوڈینٹ کے مائنڈ میں ایک نوجوان کو دیکھیے اس کی مائنڈ میں نقشہ ہوگا بہت بڑا کہ میں اچھی سروس میں ملے اچھی سروس کا نقشہ ہر ہر نوجوان کے مائنڈ میں بھرا ہوتا ہے کہ میں ایک اچھی سروس پاؤں لیکن ظاہر ہے کہ وہ اچھی سروس اس کو اسکول میں نہیں ملے گی ایگزامیشن ہال میں نہیں ملے گی وہ تو اس وقت ملے گی جب پڑھ لکھ کر کے وہ اپنے آپ کو اس کا کمپٹنٹ بنا سکے گا تو جس طرح اسٹوڈنٹ کے مائنڈ میں بھرا رہتا ہے ایک اچھی جاب کا کانسیپٹ اسی طرح میرے آپ کے دل میں بھرا ہوا ہے ایک آئیڈل ورلڈ کا کانسیپٹ لیکن وہ ملے گا کب جب اس دنیا میں جہاں ہم ٹیسٹ کے لیے ہیں وہاں ہم اپنے ٹیسٹ میں پورے اتریں ہم کوالیفائی کریں اور سب سے بڑا جو ٹیسٹ ہے وہ ہے پازیٹیوٹی اگر آپ چاہتے ہیں خدا کی پیراڈائز میں جگہ پانا تو آپ کو ہنڈریڈ پرسینٹ پازیٹو بننا پڑے گا نگیٹیوٹی کا ایک آئٹا بھی اگر آپ کا اندر ہے تو آپ تو آپ کو جگہ نہیں ملے گی پیراڈائز یاد رکھیے ہیٹ نہ ہو ریونج نہ ہو لسٹ نہ ہو وہ ساری چیزیں جو نیگیٹو تھاٹ جس کو ہم کہتے ہیں نگیٹو تھاٹ سے پوری طرح پاک ہونا چاہیے آپ کو تب جا کر پیراڈائز میں جگہ ملے گی آپ کو اور یاد رکھیے نیگیٹو تھاٹ سے پاک ہونے کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سب کچھ ٹھیک ٹھاک آپ کے لیے ہو ایک دم اسموتھ لائف آپ کی ہو تب آپ نیگیٹو تھاٹ سے پاک رہیں یہ مطلب نہیں ہے اس کا آپ کو جنگل میں جینا پڑے گا آپ کو پرواکری سچویشن میں جینا پڑے گا آپ کو ایسی جینا پڑے گا جہاں لوگ آپ کو غصہ دلائیں جہاں آپ کو بھڑکائیں پھر بھی آپ اپنے آپ کو نیگیٹو تھاٹ میں بچا سکیں یہ ٹیسٹ کوئی آدمی اگر یہ چاہتا ہو کہ اس کو سب کچھ ٹھیک ٹھاک ملے اور پھر وہ پازیٹو بنا رہے تو ایسی یوٹوپیا میں آپ جی سکتے ہیں لیکن ایسی یوٹوپیا کہیں دنیا میں ہے نہیں ایسی ایسا یوٹوپیا کوئی دنیا میں ہے نہیں جو ہے وہ یہ کہ ایک, جنگل ہے تھارنی بشز ہیں ککر پتھر ہیں ہزاروں قسم کے یعنی نیگیٹو چیزیں ہیں پھر بھی اس میں آپ نے آپ کو بچائے رکھنا ہے آپ کو پازیٹیوٹی کو بچائے رکھنا ہے یعنی living in positivity in spite all that negativity یہ ہے سرٹیفکیٹ پیراڈائز کا